سفیان نے ہمیں امر اور ابن تاؤ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے تاؤ سے روایت کی کہ وہ نقدی کے عوض مٹائی پر زمین دیتے تھے امر نے کہا میں نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن اگر آپ مخابرہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے انہوں نے کہا امر مجھے اس مسئلے کو ان سب کی نسبت زیادہ جاننے والے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا آپ نے تو صرف فرمایا تھا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو زمین آریتن دے یہ اس اس کے لیے کی نسبت بہتر ہے کہ اس پر متعین پیداوار وصول کرے یعنی بلا عوض دینے سے اسے غیر متعین وسیع منفعت حاصل ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھاون